حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا ارادہ جنگ کو جانے کا ہے جبکہ میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس کے پاس ہی رہ اور اس کی خدمت کر جنت اس کے پاؤں تلے ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھ